پارہ نمبر اٹھارہ ہے ایٹین نمبر جوس سورہ المؤمنون ٹوینٹی تھری نمبر سوراتین اس میں سکس رکو ہے اور ون ہنڈریڈ ایٹین آیات آتے ہیں المومنون کیا اس کا مطلب ہے ایمان والے مومن ایک مومن ایک ایمان والا مومنون بہت سارے ایمان والے پہلی آیت آئے قد افلح المومنون اسی میں مومنون جو ورڈ آیا ہوا ہے اسی سے اس سورے کا نام پہچان کے لیے المومنون رکھا گیا ہے اس صورت کا نزول مکہ مکرمہ کے آخری دور میں ہوا یا کسی نے کہا متوسط یعنی مڈل مڈل دور جو ہوتا ہے اس میں ہوا بہرحال جب بھی ہوا جبکہ حق کی دعوت کے نتیجے میں جو مومن ہیں ان کے ایک مختصر جماعت تیار ہو چکی تھی کیونکہ پہلے بہت کم مومن تھے نا آہستہ آہستہ لوگوں نے ایمان لائے تھے تو ایک تھوڑی سی چھوٹی سی جماعت تیار ہو چکی تھی جب یہ سورہ نازل ہوئی ان اہل ایمان کی صفات کے علاوہ دیگر مضامین بھی ہیں اس کے اندر اور عقائد اور اعمال کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی کچھ مثالیں بھی دی ہوئی ہیں چلے شروع کرتے ہیں سورہ المومنون رکو نمبر ون ہے آئے نمبر ون سے لے کے ٹوینٹی ٹو تک جس میں صفات مومن مومن کی صفات اور انسان کی تخلیق کے بارے میں ہے اللہ کا ارشاد ہے فلاح و کامرانی ان مومنوں کے لیے ہیں مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے یہ ہے کون مومن اب یہ صفات آ رہی ہے یہ ایسے مومن ہیں وہ مومن جو کامیاب ہو گئے ہو چکے سمجھو ایسے کون ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں فوکس کرتے کانسنٹریٹ کرتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو لغویات سے دور رہتے ہیں لغ بات میں نہیں لگتے اس کی پنچاتے اس کی پنچاتے اور پھر یہاں کی وہاں کی یہ چل رہا ہے کیسا وہ کیسا کر رہا ہے یہ ساری لگ بات سے دور رہتے ہیں اس میں ٹائم پاس نہیں کرتے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنی شنگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں وقت پر پڑھتے ہیں صفائی ستھرائی کے ساتھ اور سارے جو اس میں رولس آتے ہیں قیام کرنے کے وہ سارے فالو کرتے ہیں یہی لوگ جنت الفردوس کے مالک ہوں گے اس کے بعد انسانی خلقت کے بارے میں نے انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے مختلف مراحل سے وہ گزرے ہیں یعنی پہلے وہ یہ تھے یہ تھے یہ تھے ڈفرینٹ مراحل ہوئے پھر فرمایا کس طرح ہم نے مٹی سے نطفہ پھر لوتھڑا لوتھڑا یعنی جمع ہوا خون جو ہوتا ہے وہ بنائے پھر بوٹی بنائی پھر ہڈی ہڈیاں بنائی اور پھر ہڈیوں پہ گوشت بھی چڑھایا سوچے کہ خالی ہمارا گوشت ہی ہوتا تو کتنے شیپ لیس ہو جاتے ہیں نا اور صرف ہڈیاں ہوتی تو سامنے ہم ایک دوسرے کے بھی نہیں کھڑے رہ پاتے تو سبحان اللہ اللہ نے اتنی خوبصورتی سے انسان کو پیدا کیا ہڈیاں بنائی ان پر گوشت چڑھایا اس طرح ایک نئی صورت کو جنم دیا پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہے یہ سب ہونے کے بعد تم جنم لیے پھر جوان میں یا پھر جوانی میں ہی ختم ہوں گے یا بڑھاپے میں ختم ہوں گے لیکن آخر کار تم کو مرنا تو ہے ہی کب مرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے کب مرنا ہے آخر کار سب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد بھی اینڈنگ نہیں ہے دی اینڈ نہیں ہونے والا بلکہ قیامت کے دن واپس اٹھائے جائیں گے نئی زندگی وہاں شروع ہوں گی آگے فرمایا اس نے آسمان پیدا کیے بارش کا نظام قائم کیا کھیتی باڑی پھل سب اگائے اور جانور بھی اسی نے پیدا کیے سب کچھ اسی نے کیا ہوا ہے کسی اور معبود نے نہیں یہ چیزیں بتائی تو رکو نمبر ٹو ہے آیا نمبر ٹوینٹی تھری سے لے کے تھرٹی ٹو تک جس میں طوفان نوح کے بارے میں آتا ہے سورت کے دوسرے رکو میں حضرت نو علیہ السلام کا ذکر اس میں قوم کی مخالفت جو ہوئی تھی اس کا تذکرہ فرمایا پھر انہوں نے مخالفین حق کے خلاف اللہ سے مدد مانگی تھی تو حکم ہوا کہ اللہ کا غضب طوفان کی شکل میں آنے ہی والا ہے یہ جو لوگ ہیں تمہارے تمہاری مخالفت کر رہے ہیں ان پر طوفان آنے والا ہے اپنے لیے ایک کام کرو کشتی تیار کر لو اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کیا کہو ربی انزل مبارک خیر المنزلین کیا مطلب ہے اس دعا کا اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے یہ بھی بہت بہترین دعا ہے جب بھی آپ کسی نئے سٹی میں کسی نئی کنٹری میں انٹر ہو رہے ہیں پتہ نہیں کون کیسا ہے تو یہ دعا پڑھے بہت فائدہ مند کی دعا ہے ویسے بھی ہم کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں یعنی ہمارے ہی کنٹری کے اندر تب بھی یہ پڑھے بہت ہی بہت بہترین دعا ہے یہ آئے نمبر ٹوینٹی نائن میں آئے گی سر مومنون میں بہرحال پھر یہ دعا سکھائی چنانچہ طوفان آیا نافرمان لوگ سارے غرق ہو گئے ان کے بعد اللہ نے ایک دوسری قوم کھڑی کی قوم پھر آ گئی ان کے بعد پھر رکو نمبر تھری ہے آئی نمبر تھرٹی تھری سے لے کے ففٹی تک جس میں دوسرے اقوام اور انبیاء کی آمد کے بارے میں قوم میں نبی آیا تو قوم کے سردار اور خوشحال لوگ جو تھے پیسے والے امیر لوگ تھے انہوں نے مخالفت کی مخالفت پہ اتر آئے لوگ اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے یہ کیا بات ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوا ہے کوئی اٹھا ہے اور رسالت کے پیغام کو محض اللہ پر گھڑی ہوئی بات انہوں نے ٹھہرائی کہنے لگے کہ یہ جو رسالت لے کے آیا ہے رسول بن کے آیا ہے یہ تو اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے نوز بلا اس طرح انہوں نے بات کی آخر وقت کے جو نبی تھے انہوں نے اللہ سے مدد مانگی جو بھی اس وقت کے نبی تھے اس طرح ہر نبی کے ساتھ ہوا اور ہر نبی نے دعا مانگی اور پھر کیا ہو گیا ایک چنگاڑ آئی جس نے قوم کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا کوڑا کرکٹ بن گئے تھے اس طرح ان کو ختم کیا گیا اس کے بعد کتنی ہی اقوام اٹھی اور ان میں نبی مبوس ہوئے ہر قوم میں ایک نبی آیا تھا ان کے منکر بھی ایسے مٹے کہ بس ان کے افسانے اور قصیاں قصے ہی کہانیاں اور وہ جو کہانیاں ان کی وہی باقی رہ گئی ان کے بارے میں صرف ذکر آئے گا آپ کو ایسا ہوا تھا ان کے ساتھ ویسا ہوا تھا بس وہی باقی رہ گیا کہانیاں اور قصے اور افسانے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام آئے فرون نے سرکشی اور تکبر کیا تو وہ سب ہلاک ہو گئے ہلاکت سے نہیں بچ پائے یہ لوگ ان کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی بن کر آئے پھر رکو نمبر فور ہے آئے نمبر ففٹی ون سے لے کے سیونٹی سیون تک اس میں تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے اس کے بارے میں اور حق کا انکار کرنے والوں کا رویہ بتایا گیا ہے تمام پیغمبر کو حکم دیا گیا اے رسولوں پاک چیزیں کھاؤ طیب چیز ہمیں بھی کھانی ہے اوکے پاک کھانے کہا گیا اور نیک عمل کرو تم سب کا دین ایک ہی ہے سارے رسول کا دین ایک ہی تھا وہ تھا اسلام سارے مسلمان ہی تھے لیکن نبیوں کے بعد ان کے برے جانشین نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیں کہ یہ اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک ڈوبے رہیں ان کو اگنور کریں ان ظالموں کو جو مال اور اولاد کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ گویا ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے ہمیں تو بھلائیاں ہی بھلائیاں مل رہی ہیں حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مولت ملی ہوئی ہے سنو بھلائیوں کی طرف جلدی کر کے انہیں پا لینے والے وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں ان کو بھلائیاں ملنے والی ہیں جو ایمان والے ہیں مشرق نہیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں اس خیال سے دیتے ہیں کہ انہیں یہ فکر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ رب کے حضور پیش ہونے والے اس لیے وہ دیتے رہتے ہیں جہاں تک حق کے انکار کرنے والوں کا تعلق ہے یہ ظالم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جب ان کے عیاشیوں کو پکڑا جائے گا تو پھر چیخ پکار شروع کر دیں گے پھر چیخنا شروع کریں گے لیکن کیا فائدہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ مت چیخو تم وہی تو ہو جب میری آیات سنتے تھے تو تم تکبر کرتے اور الٹے پاؤ بھاگ نکلتے تھے اور رسول پر طرح طرح کی تنقیدیں بھی کرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا جیسے وہ چاہتے ویسے ہی حق چلتا تو زمین اور آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا آپ انہیں سرات مستقیم کی طرف بلاتے ہیں ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے جتنے رسول آئے انہوں نے اس لیے نہیں ان کو دعوت دی کہ ان سے کچھ ملے کوئی نہیں اجر مانگتا مگر ہم ان پہ رحم کریں اور ان کی تکلیفوں کو دور جب کرتے ہیں جب بھی ایسے لوگ جو نافرمان ہیں ان پہ بھی اللہ رحم کرتا ہے اور اللہ اتنا مہربان ہے کہ ان کی بھی تکلیفوں کو دور کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں اور سرکش ہو جاتے ہیں گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں عذاب آئے تو بھی عاجزی نہیں کرتے یہاں تک کہ شدید عذاب نازل ہوتا ہے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں ایسے لوگ پھر رکو نمبر فائیو ہے آئے نمبر سیونٹی ایٹ سے لے کے نائنٹی ٹو تک جس میں اللہ تعالیٰ کے شواہد دینے یعنی مشاہدات وغیرہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے اللہ بزرگ و برتر ہے جس نے تمہیں کان دیے آنکھیں دی اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل عطا فرمائے تمہیں زمین میں پھیلا دیا وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور رات دن کا بدلنا اسی کے قبضے میں ہے تم نہیں بدلتے بلکہ اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو یاد رکھو تمہیں اسی کے پاس پہنچنا ہے آخر جا کے کہاں جاؤں گے لوٹنا تو وہیں پہ ہے ہر ایک کو لوٹنا وہیں پہ ہے وہ فرما بردار ہو یا ادا فرمان ہو یہ قیامت کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ محض افسانے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں فرمایا اچھا بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے تو یہ کہیں گے اللہ کا تو پوچھو سات و آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے تو کہیں گے اللہ پھر پوچھو کہ اقتدار کس کا ہے سب پہ اور پناہ کون دیتا ہے تو بھی کہیں گے اللہ اگر یہ تمام حقیقتیں درست ہیں تو بتاؤ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ نہیں کرے گا اگر سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ چیز کیوں تم سمجھ رہے ہو کہ یہ امپاسبل ہے یہ بھی پاسبل ہے اس کے لیے پھر آگے فرمایا یاد رکھو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس جیسا کوئی نہیں ورنہ اس سے اقتدار چھیننے کی وہ کوشش کرتا نہ بیٹا ہے اور نہ اس جیسا کوئی علا ہے نہیں تو کیا ہوتا ایک سے زیادہ علا ہوتے تو ایک دوسرے کی اقتدار چھننے کی کوشش کرتے ہیں اور سب فساد ہی فساد ہوتا اللہ اکیلا ہے نہیں سکا مسلی شائے اور وہ کھلے چھپے کا جاننے والا ہے اور وہ اس سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں اللہ میں پھر لاسٹ رکو ہے سورہ مومنون کا اس کے بعد ہمارے سورہ مومن کمپلیٹ ہو رہی ہیں رکو نمبر سکس ہے آئے نمبر نائنٹی تھری سے لے کے ون ہنڈریڈ ایٹین تک جس میں روز آخرت کے بارے میں اور جزا سزا کے بارے میں ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سب یہ نوٹ کریں سورہ مومنون آئے نمبر نائنٹی نائن سے لے کے ون ہنڈریڈ ایٹین تک آپ نے پڑھنا ہے اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن بہت ہی ڈرا دینے والی آیتیں ہیں تو اس کو ضرور آپ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اب کامیابی کا وقت قریب ہے اہل ایمان کامیاب اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ دنیا و آخرت دونوں میں رسوا ہونے والے ہیں کچھ عرصے ان کی شرارتوں سے تم درگزر کرے اگنور کرے ان کو جو کر رہے ہو فیصلے کی گھڑی سر پر آ گئی ہے قیامت کا دن تو فیصلے کا دن ہے لیکن اس سے پہلے جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے کیونکہ برزق کی زندگی میں بھی یعنی مرنے کے بعد کے جو حالات ہوتے ہیں جزا و سزا ملتی ہے نا کیا پتہ کہ موت بھی قریب ہو یہ اس دھوکے میں ہے کہ فیصلے کا دن بہت دور ہے اور اسی دھوکے کی وجہ سے وہ اپنی شرارتوں میں اور بڑھ گئے ہیں انجام سامنے آئے گا تو محسوس کریں گے کہ وہ پلک جھپکنے کی ہی دیری تھی اتنے شارٹ ٹائم ہم یہاں پر رہیں اس وقت اپنی بدبختی پر اپنے سر پیٹ لیں گے اے پیغمبر آپ کہہ دیں رب بے فلڈ ہم وانت خیر الرحمین اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے یہ بھی بہترین دعا ہے مغفرت مانگتے رہیں استغفار کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں ویسے بھی ایک ایک لیٹر پہ ثواب ہے نا ہمارے لیے ایک یہ کیونکہ یہ قرآن کی دعا ہے نا تو قرآن کے ہر ہر پہ ٹین نے کیا دس نے کیا لکھی جاتی ہے ویسے بھی یہ بہت ہی بہترین دعا ہے یہ بھی پڑھا کریں یہاں پر ہمارے سورہ مومنون فنش ہے الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین سورہ نور نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی نور جسے ہم کہتے ہیں اچھا اس میں رکو جو ہے وہ نائن رکو ہے اور سکسٹی فور آیات ہیں سورہ نور ٹوینٹی فور نمبر سر آتی ہیں مصحف کے اندر تو نور کا مطلب ہے روشنی اب رکو نمبر فائیو میں نور کا لفظ آیا ہوا ہے اللہ نور السماوات والاردی تو اسی سے اس سورہ کا نام سورہ النور ہے اس صورت کا زیادہ تر حصہ قانون وغیرہ کے بارے میں قانون کن سے آئلی اور معاشرتی یعنی فیملی لا سوشل لا جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ آتا ہے اور اخلاق کے بارے میں آداب و اخلاق جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہے ساتھ ساتھ اس کے جو وجوہات ہیں جو بگاڑ کی وجوہات اس کی روک تھام کے لیے کچھ بتایا گیا ہے کیا کس طرح کرنا ہے اور دیگر مضامین کا بھی ذکر آتا ہے چلے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آئے نمبر ون سے لے کے ٹین تک جس میں زانی اور زانیہ اور تہمت لگانے والے کی سزا جو زنا کرنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی زانی اور زانیہ کو سو کوڑے کی سزا دی جائے اب یہ کس کے بارے میں جو کنوارے ہوتے ہیں ان میرڈ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی شادی نہیں کی ہوتی ہیں وہ زنا کرتے تو ان کے لیے سزا یہ ہے کہ ان کو ہنڈریڈ لیشز سو کوڑے مارے جائیں اور اگر شادی شدہ ہے تو ہمیں حدیث سے وغیرہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ زانی کو رجم کیا جاتا ہے یعنی پتھر مار کر اتنا پتھر مارا جاتا ہے کہ وہ ختم ہی ہو جائے موت آ جائے ان کی تب تک ان کو رجم کیا جاتا ہے وہ عورت ہو یا مرد ہو تو یہ سخت سزا دی گئی ہے کیونکہ نسل بھی بچانی ہوتی ہے اور عزت بھی بچانی ہوتی ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ پیش نہیں کر سکتے ان کو آسی کوڑے مارے جائیں یعنی کسی نے کسی پہ الزام لگایا وہ عورت جو تھی وہ اچھی تھی اس کا کسی کے ساتھ کچھ ایسا نہیں تھا رشتہ غلط رشتہ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں جھٹ سے بول دیتے اس کا کسی کے ساتھ غلط رشتہ ہے انلیگل ریلیشن شپ ہے حالانکہ ویسا نہیں ہوتا اور پھر اگر ہو بھی چار اگر وہ گواہ نہیں لاتے چار گواہ ایسے جنہوں نے آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو اگر نہیں لائے تو پھر یہ جو الزام لگانے والے ہیں ان کو ہر ایک کو اسی کوڑے مارے جائیں جو الزام لگا رہے ہیں اسی کوڑے تو یہ سخت سزا دی گئی ہے تاکہ عورت کی عزت کو داغ نہ لگے عورت کا خیال رکھا گیا ہے یہاں پر اور لوگ کتنے لائٹلی کسی کے بھی اوپر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو اس کا ہے نا اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے اس کے دونوں کے ریلیشن ہیں حالانکہ انہوں نے دیکھے کیا ریلیشن ہوتے ہوئے ایسے نہیں کہا کرو اگر وہ سچ میں ایسا کچھ نہیں ہے تو جو حکومت اگر مسلمان کی حکومت ہے تو وہ جو حاکم ہوگا اس کو سے کوڑے لگائے گا تو یہ قانون ہے تو اس لیے سوچ سمجھ کے بات کیا کریں کسی کے اوپر بنا وجہ کے ایسی الزام نہیں لگایا کریں کوئی لائٹلی نہیں لینے کی بات ہے بہت سخت بات رہے جو لوگ ایسے کرتے ہیں ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں کسی کے اوپر بھی کسی بھی لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں حالانکہ اسے وہ چیز پتہ بھی نہیں ہوتی اس کے اوپر بھی الزام لگا دیتے ہیں اب یہ جو چار گواہ نہیں لائے الزام لگائے تو ان کو اسی کوڑے تو مارے ہی جائے گے لیکن ساتھ ساتھ ان کی شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی اگر گواہی کے لیے کسی کو لانا ہے تو ان لوگوں کو نہیں لایا جائے گا کیونکہ ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی اللہ یہ کہ وہ توبہ کرے اور اصلاح کرے تو شہادت قبول ہوگی اگر انہوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو سدھار دیا تو پھر وہ شہادت کے لیے ان کو بلایا جا سکتا ہے جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اس کا اب دیکھیں یہ جو آ رہا ہے لیان کا مسئلہ ہے اس کو لیان کہتے ہیں اب شوہر نے دیکھا اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے کسی کے ساتھ اپنے گھر میں یا کہیں پہ بھی دیکھا اب اس کے پاس چار گواہ نہیں ہیں تو اب کیا کرے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ زنا کر اور اس کی یہ ہمت ہو کہ چار لوگوں کو پکڑ کے لائے دے کے یہ کر رہی ہیں ایسا بھی نہیں کر سکتا تو اب یہ کیا کریں زینا کی تہمت لگائے اگر کوئی اپنی بیوی کے اوپر اور ان کے پاس کوئی گواہی نہ ہو تو اب کیا کریں ان کے لیے ایک سولوشن دیا ہوا ہے وہ چار بار وہ جو شوہر ہے وہ چار بار اللہ کی قسمیں کھائیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں میں نے خود دیکھا ہے ہم سچے ہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں اس طرح سے وہ چار بار گواہی دے اور پانچویں قسم یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی لانت ہو اگر میں جھوٹا ہوں وہ شوہر کہے گا یہ پانچویں بار کیا کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لانت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ اس نے زنا کی ہے اسی طرح عورت اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے نا اگر سچ میں وہ ویسی نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے وہ چار بار قسمیں کھائیں کہ میرا خاوند جھوٹا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے میں نے نہیں زنا کیا ہے اور پھر پانچویں بار وہ عورت یہ کہے کہ اگر اس کا شوہر سچوں میں ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو اپنے اوپر بد دعا کرے گی اس طرح سے یہ سولوشن دیا ہوا ہے اس کے بعد میاں بیوی میں تفریق کرواٹ دی جائے گی ان کو الگ کر دیا جائے گا اس کے بعد رکو نمبر ٹو ہے آیا نمبر الیون سے لے کے ٹوینٹی تک جس میں واقعہ عف کے بارے میں ہے اور متعلقہ جو مسائل ہیں وہ بھی آتے ہیں جو لوگ ایک بڑے بہتان کو کھڑا کر لائیں وہ تم میں سے ایک چھوٹا گروہ ہے اب اس کا بیک گراؤنڈ سمجھے اس کا یہ شان نظر یہ ہے کہ یہ جو آیت بھی اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا گیا کس نے الزام لگایا منافق جو تھا رئیس المنافق جس کا نام عبداللہ بن اوبے بن سلول تھا اس نے ناؤز باللہ ناؤز باللہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ زنا کا الزام لگایا تھا اور کئی دنوں تک مدینہ پہ سارے لوگ پریشان تھے پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کے برات میں یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ اس سے بری الزمہ ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی تو اللہ نے یہ آیتیں بھیج دی تو جو بہتان لگانے والے تھے وہ منافق بھی تھے اور کچھ سادے قسم کے جو صحابہ ٹائپ تھے وہ بھی تھے وہ ان کی باتوں میں ایکچولی آ گئے تھے تو یہ بیک گراؤنڈ آپ یاد رکھیں انشاءاللہ شاء آپ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو جو لوگ ایک بڑے بہتان کو کھڑا کر کے لائیں وہ تم میں سے ایک چھوٹا گروہ ہے یعنی کچھ لوگ ہیں منافق اور کچھ اور بھی لوگ تھے ہر ایک کو اس کے کیے کہ پوری سزا دی جائے گی اب یہ ہوا تھا کہ جنہوں نے جو الزام لگائے تھے تو اکثر لوگوں کو اسی کوڑے مارے گئے ان کو اس بہتان پر چار گواہ پیش کرنے چاہیے تھے اگر ایسا نہ کر سکے تو اللہ کے ہاں بالکل جھوٹے ہیں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان بےحودگیوں پر ان پہ سخت سزا مل سکتی تھی یہ لوگ افطرا اور بہتان کو معمولی بات سمجھ رہے کسی عورت پہ بہتان باندھنا عورت ہو لڑکی ہو یہ معمولی بات نہیں ہے اس کی عزت اور اس کی جو آگے کی جو نسل وغیرہ اس پہ بھی تم الزام لگا رہے ہو یہ معمولی بات نہیں سمجھے حالانکہ یہ اللہ کے نظروں میں بہت بڑا ظلم ہے اس لیے کوئی اگر ایسی بھی بات کر رہا ہے آپس میں ہوتا ہے نا رشتہ داروں میں اس کا اس کے ساتھ ہے اس کے دونوں کے ریلیشن چل رہے تو پہلے بولے کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے اس میں ہاں کہ ہاں ہاں میں ہاں نہیں ملا ہے نا تو آپ بھی اسی میں ہو جائیں گے ظالم ہو جائیں گے جب اس بہتان کو انہوں نے سنا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً کہتے اللہ پاک ہے یہ بہتان عظیم ہے یعنی دوسرے بھی جو صحابہ تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ کوئی پروف نہیں تھا ان کے پاس تو اللہ کہہ رہے تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ اللہ پاک ہے یہ تو بہتان بان رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ ایسے کیسے ایسے نہیں ہو سکتی یاد رکھو جو لوگ اسلامی معاشرے میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت سزا ہے تو یہ آسان بات نہیں معمولی بات نہیں کسی پہ بہتان نہیں لگائیں اگر تم نے خود نہیں دیکھا ہے تو بالکل آگے نہیں آئے یہ سخت بات کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی سزا ہے پھر رکو نمبر تھری ہے آئے نمبر ٹوینٹی ون سے لے کے ٹوینٹی سکس تک جس میں واقع عف کے جو نتائج ہیں اور عواقب اس کے انجام کے بارے میں عف کے یعنی وہی جو الزام لگایا گیا تھا نا عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تو اس کے واقعے کے نتائج کے بارے میں ایمان والوں کو ہدایت فرمائی گئی کہ کسی کی عزت کے معاملے میں افواہیں نہ پھیلاؤ کسی پر خواہ مخواہ بدگمانی کرنا شیطان کی پیروی کرنا ہے صرف بدگمانی ہوئی اور اس پہ کسی پہ الزام لگا دیا تم نے اور شیطان جب بھی سمجھائے گا بری اور بے حیائی کی راہ ہی بتائے گا وہ وہی سمجھانا چاہتا ہے وہ بے حیائی کی بات سمجھائے گا اس کے ساتھ ہی ان لوگوں سے درگزر کی ہدایت فرمائی گئی جو محض سادگی سے اس بہتان عظیم کی کارروائی میں شریک ہوئے تھے تو کچھ لوگ ایسے بھی اس میں شامل تھے کہ ان کی باتوں میں آ گئے تھے حالانکہ وہ اچھے لوگ تھے لیکن سادگی کی وجہ سے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے جیسے پوچھتے ہیں نا ہم اچھا ایسا ہوا ایسا ہوا تو وہ باتوں میں آ گئے تھے تو کہا گیا ان سے درگزر کریں پھر فرمایا جو لوگ پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کے مستحق ہوں گے پھر آگے فرمایا ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ان کے مقابل میں پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں یہ پاک بعض مرد اور عورتیں ان باتوں سے بری اس ذمہ ہے جو یہ بکتے ہیں بہتان لگاتے ہیں اس لیے زناکار کار سے شادی نہیں کی جا سکتی زنا کار سے زنا کار شادی کرتا ہے پاک عورتیں نہیں کرتی یا پاک مرد نہیں کرتے رکو نمبر فور ہے آئے نمبر ٹوینٹی سیون سے لے کے تھرٹی فور تک جس میں اجازت اور پردے کے احکام کے بارے میں اجازت لینا کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہو اس بارے میں بھی ہے یعنی کے آداب وغیرہ اخلاق آداب ایٹیکٹس بتائے گئے یہ تک ہمیں سکھایا گیا کہ کس طرح سے رہنا ہے ایمان والوں سے کہا گیا کہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے نوک کرے دروازہ یا بیل ہے تو بیل بجائے ڈائریکٹ کسی کے گھر انٹر نہیں کرے کہ دروازہ کھلا نظر آتا ہے ڈائریکٹ گھس جاتے ہیں اندر کوئی بھی عورت ہو یا آدمی تیل بجائے یا نوک کرے اور جب اجازت جب تک اجازت نہ ملے تو کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ بولے کہ ہاں آ جائے تب جائے ورنہ باہر ہی کھڑے رہیں اور اگر لوٹ جانے کے لیے کہا جائے تو خوش دلی سے لوٹ جائیں کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ صرف عورت اندر ہوتی ہے گھر میں اور کوئی مرد آ جاتا ہے اور مرد کو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں ان کا ہسبینڈ وغیرہ ہوگا تو کہتے ہیں کہ پھر ہاں، ہے نہیں گھر میں آپ چلے جائیں بعد میں آئیں تو خوش دلی سے چلے جائے لوٹ جائے یہی پاکیزہ عمل ہے جس گھر میں کوئی نہیں رہتا وہاں تمہاری ضرورت کی کچھ اگر کوئی چیزیں پڑی بھی ہیں تو اس گھر میں بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں یعنی ایسا گھر ہے جہاں پر تمہاری کچھ چیزیں رکھی ہے جیسے روم وغیرہ لے کے رہ رہے ہیں اور وہاں پر چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور کوئی ہے بھی نہیں تو آپ کے پاس چابی ہے آپ جا کے لے سکتے ہیں اس کے ساتھ حکم ہوا ایمان والے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یعنی مرد جو ہے مسلمان مرد ہے مومن مرد ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے پھر ایمان والی عورتوں سے کہا گیا ایمان والی عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے نگاہوں کو نیچے جھکا کے رکھنا ہے کسی کو کوئی اچھا بیوٹیفل لڑکا جا رہا ہے آدمی جا رہا ہے تو اس کو غور سے گھر کے دیکھنا نہیں ہے بلکہ نگاہوں کو نیچے رکھیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اس زینت کے سوا جو خود بخود ظاہر ہو جائے اپنی زینت اپنی خوبصورتی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے کہ ایک دم بیوٹیفل بن سچ کے کسی کے سامنے نہ محروم کے سامنے نہیں آنا ہے ہاں لیکن کچھ ظاہر ہو جائے جیسے بینگل وغیرہ باہر آ جاتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہے وہ الگ بات ہے اور اپنی اوڑھیاں اپنے سینوں پر ضرور ڈالا کریں آج کل کیا ہوتا ہے دوپٹے تو لیتے صرف سر ڈھاکا ہوا ہوتا ہے بالکل سینے کھلے ہوتے ہیں اور کیا اگر بتایا جاتا ہے کہ یہ سینے آپ کھلے رکھے ڈھاکے تو بولتے نہیں وہ عرب کے عورتیں دیکھیں کیسے کھلے رکھتے تو وہ الاؤ ہوگا ہمارے لیے رول ماڈل عرب کی عورتیں نہیں ہیں ہمارے لیے رول ماڈل صحابیات ہیں تو صحابیات نے کیا کیا تھا اور اللہ کا کیا آڈر تھا سینوں کو ڈھاکنا نہ کہ کھلے رکھنا پورے کھلے ایک دم شیپ آ جاتا ہے شیپ دکھاتے ہیں اور صرف سر پہ ایسا پورا باندھا ہوا میکی اسکارف پہنے ہیں یا کتنے طرح کے اسکارف آج کل مل رہے ہیں نا میکی اسکارف صرف کان دکھیں گے یہ دکھیں گے اور نیچے پورا کھلم کھلا کوئی بھی آ کے دیکھ لے عورت دکھانے کی چیز نہیں ہے چھپانے کی چیز ہے اس کو ہر کوئی دیکھ دیکھیں گے اس کے لیے زیب نہیں دیتا اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ضرور ڈالا کرے اور اپنی زینت اپنے شوہر اپنے باپ شوہر کے باپ یعنی سسر یہ جو ابھی آ رہے ہیں نا جتنا میں بتا رہی ہوں ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتے کیونکہ یہ محرم رشتہ دار آ رہے ہیں کون شوہر پھر اب باپ پھر شوہر کے باپ یعنی سسر پھر اپنے بیٹوں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں اور شوہر کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کے دوسری بیوی کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتے ہیں پھر بھائیوں کے اپنے ریئل بھائی ناٹ کزن چاچا وغیرہ کے بھائی بچے نہیں وہ ان کو بھی بھائی سمجھ لیتے سگے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں اور ان کے سامنے وہ بغیر حجاب کے آتے ہیں تو یہ الاؤ نہیں ہے وہ بھی نامحرم ہے وہ چاچا کے بیٹے ہوں یا خالاؤں کے پھپھیوں کے وہ سب نامحرم ہیں صرف سگا بھائی ہی سگا بھائی ہوتا ہے باقی بھائی نہیں ہوتے یاد رکھیں تو بھائیوں کے سامنے یعنی سگے بھائیوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے پھر بھتیجوں اور بھانجوں کے سامنے بھی یعنی بھائی کے جو بیٹے ہوتے ہیں اور بہن کے بیٹے ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی ان کا پردہ نہیں ہے پھر اپنی عورتوں یعنی مسلم عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے سامنے اور اپنے لونڈی جو ہوتی ہے لونڈی مشرق عورت ہوتی ہے ان کے سامنے بھی بغیر پردے کے آ سکتی ہیں اور عورتوں سے کوئی دلچسپی نہ رکھنے والے نوکر چاکر جو ہوتے ہیں جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے ان کے ایسے انٹینشن نہیں ہوتے کہ کسی یعنی کسی عورت پہ نظر ہو ایسے کچھ ان کا یہ نہیں ہوتا ہے دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ نوکر جگہ وہ پورا دن گھر میں آتے جاتے رہتے تو کتنا وہ پردہ کریں گی تو اس کے لیے ایسے لیکن ایسے نوکر جو عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے تو ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتے پھر چھوٹے بچے یا چھوٹے بچوں کے علاوہ کسی کے سامنے وہ یہ جو ابھی میں نے بتایا اس کے علاوہ کسی کے سامنے وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں اور اپنے پاؤ زمین پر مار کر نہ چلے ٹھک ٹھک ٹھک وہ سینڈل بچتے رہتے ہیں نا یہ اس طرح مار مار کے نہ چلے اور ان کے پائل کے جھنکار غیر محرم نہ سنیں کیونکہ پائل پہنتے چھن چھن ان کی آوازیں تاکہ غیر محرم سن لے ہاں۔ پھر ان کی طرف دیکھے مائل ہو جائیں تو یہ بھی اس سے بھی منع کیا گیا ہے پھر آگے فرمایا بے نکاح مرد اور عورت جو ہوتے جن کے نکاح نہیں ہوئے اور نیک غلام جو ہوتے ہیں اور نیک لونڈیاں جو ہوتی ہیں ان کے نکاح کر دو ان کو نکاح کرا کے دے دو جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ پاک دامنی اختیار کریں کیونکہ ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے فیملی چلانے کے لیے تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ پاک دامنی اختیار کرے اور حدیثوں میں آتا ہے کہ روزے رکھا کریں تاکہ پاک دامن رہیں پھر اس کے بعد جب ان کے پاس آ جائے نا وہ شادی کر لیں تمہارے غلام جو تمہیں کچھ مال دے کر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں مکاتبت کے بارے میں آ رہا ہے یہ بھلا کہ یہ ہوتا ہے کہ غلام کہتا ہے یہ میں اتنا اتنا تم کو میرا مال دے رہا ہوں مجھے اتنا ہونے کے بعد مجھے اپنے آپ سے یعنی تم سے آزاد کرا دو تو ان کو پھر کیا کرو آزاد کر دو تو ان کو اس کی اجازت دے دو کہ آپ ان کو آزاد کر دو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کی خدمت بھی کرو ان کو کچھ دیا کرو کوئی شخص رونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کر کے دنیا کا مال کمانے کے پیچھے نہ پڑے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لونڈیاں جو ہوتی تھیں تو مالک کیا کرتا تھا اس کو بدکاری کرنے پر مجبور کرتا تھا اور اس سے جو پیسے ملتے تھے وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا تو اس طرح نہ نہیں کرو تم دنیا کا حقیر مال پانے کے لیے چیز کرتے ہو تو یہ بھی منع کیا گیا ہے رکو نمبر فائیو ہے آئے نمبر تھرٹی فائیو سے لے کے فورٹی تک جس میں اللہ کا نور ایک مثال دی گئی ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک تاکچہ ہوتا ہے نا تاک جس میں چراغ رکھا جاتا ہے پہلے ہوتے تھے نا تاک پہلے زمانے میں اس میں چراغ رکھا جاتا تھا لائٹ وغیرہ کے لیے تو اس کی مثال یوں ہے جیسے تاکچے میں چراغ رکھا ہے اور چراغ شیشے میں ہے گلاس کے اندر ہے شیشہ ایسا شفاف ہے جیسے چمکتا ستارہ اتنا کلین چمکتا ہوا اور چراغ میں زیتون کا ایسا شفاف تیل ہے کہ گویا آگ کے چھونے کے بغیر ہی روشن ہو جائے تو تیل لگتا ہے نا تیل ڈالیں گے تو پھر وہ آگ لگے گی نا لیکن یہ ایسا شفاف تیل زیتون کا کہ آگ لگے بنا وہ روشن ہو جائے وہ نور پر نور ہے تو اس طرح مثال دی گئی ہے اللہ اپنی نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی دیتا ہے پھر آگے فرمایا مومنوں کو کاروبار اور خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتی وہ بزنس میں بھی ہوتے یا خرید و فروخت بازاروں میں بھی کر رہے ہوتے تو بھی اللہ کی یاد کرتے ہیں بازار جانے کی دعا پھر دوسری بھی دعائیں نا گھر سے نکلنے کی ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ان چیزوں سے وہ رکتے نہیں ہیں رہے کافر تو ان کے اعمال چٹیل صحرا میں سراب کی طرح ہیں سراب کس کو کہتے ہیں کبھی آپ نے ڈیزرٹ میں دیکھے ہوں گے کہ روڈ جو ہوتے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے دور سے کہ پانی ہے اور جب ہم وہاں پہنچتے تو پانی نہیں رہتا ہے میراج یا میراج کہتے ہیں نا وہ والا اس کو بولتے سراب تو ان کے اعمال جو کافروں کے اعمال جو ہیں وہ چٹیل صحرا میں سراب کی طرح ہوں گے جو دکھ رہے لیکن ہے کچھ بھی نہیں جسے پیاسا پانی گمان کرتا ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا ہے یا ایسے سمجھو ان کی مثال ان کے اعمال کی مثال جیسے ایک گہرے سمندر کے اندر تاریکیاں ہوں اندھیرے ہوں اور موج کے اوپر موج ویوز کے اوپر ویوز اور بادل چھائے ہو یعنی کتنے اندھیرے پہ اندھیرے اندھیرے پہ اندھیرے ہر طرف تاریکی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا جب اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو کچھ نہ دکھے اس طرح اندھیرا تو اس طرح سے ان کے اعمال ہے جو ان کو لگ رہا ہے ہم نے اچھے اعمال کیے تو یہ اعمال ان کے کافروں کے یہ اعمال ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں وہ یاد رکھو جس کو اللہ روشنی نہ بخشے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے پھر رکو نمبر سکس آتا ہے نمبر فورٹی ون سے لے کے ففٹی تک جس میں ذات بار تعالیٰ کے مشاہدات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی مشاہدات ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں آسمان اور زمین کے ہر شے اور پرندے سب بستہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں دیکھیں نا پرندے کیسے لائن سے ہوتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے گھوم گھوم کے اپنے اپنے طریقے پر مشغول ہیں وہ کیسے تسبیح کرتے اللہ نوز بیسٹ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا لیکن اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے دیکھتے نہیں ہو کہ وہ بادل لاتا ہے اور بادل لا کے کیا کرتا ہے تے بے تے کرتا ہے ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک بادل آتے ہیں پھر بارش ان کے درمیان سے برسنے لگتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہے اولے بھی برساتا ہے برف بھی برستی ہے نا رات اور دن کو وہی گردش دیتا ہے ہر جاندار کو اسی نے پانی سے پیدا کیا اور کوئی جو ہے وہ پیٹ کے بل رینگتا ہے کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جیسے سانپ وغیرہ پیٹ کے بل رینگتے ہیں کوئی پاؤں پر چلتا ہے دو پاؤ پہ کوئی چار پاؤں پہ چلتا ہے الگ الگ طرح کے اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس پہ بھی غور کریں یہ سب اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں مگر جس سے وہ چاہے ہدایت دے یعنی جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دینا اسی کو ہدایت ملے گی ان تمام مشاہدات حق کے باوجود منافق لوگ زبان سے ایمان و اطاعت کا اظہار کرتے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائیں مگر ان کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کرے تو وہ بھاگ کھڑے ہو جاتے بھاگ جاتے وہاں سے کچھ ان کو ملنے کی امید ہو تو سر ہلاتے ہوئے آ جاتے یہ لوگ دل کے روگی ہیں دل کے مریض ہیں یہ لوگ یا شک میں گرفتار ہیں یا ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کرے گا حالانکہ یہ خود ظالم ہیں رکو نمبر سیون ہے آیا نمبر ففٹی ون سے لے کے ففٹی ففٹی سیون تک جس میں مومنوں اور منافقوں اور ان کے بارے میں اور پھر ساتھ ساتھ زمین کی خلافت کے بارے میں جو وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی آتا ہے یاد رکھو ایمان والے وہی ہیں کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی طرف بلایا جائے تو ہر حال میں سر جھکا دیتے ہیں ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے کہ وہ جو بھی ان کو بتایا جائے کہ یہ قرآن اور حدیث میں اس بات کو مان لیتے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے بلکہ ہم اپنا سر جھکا لیتے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں رہے منافق تو وہ قسمیں کھا کر دھوکے نہیں دے سکتے ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے کیا کرے ان سے کہہ دیں اللہ رسول کا کہاں مانو جو بھی اللہ کہہ رہے رسول کرے ان کا کہنا ماننا چاہیے ان کا وبال تم پر ہوگا یعنی جو جو انکار کرے گا ان کا وبال تم پہ یعنی انکار کرنے کا وبال انکار کرنے والے پہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں اس کا کام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف حق کا پیغام پہنچا دینا ہے باقی تم مانو یا نہ مانو تم جو کریں گے تمہارا حساب تمہارے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ان کو زمین کی خلافت بھی عطا فرمائے گا جو موجودہ حالت خوف ہے اس کو امن میں بدل دے گا اور ہوا ہی یہی تھا کہ خوف کی حالت سے امن میں آ گئے تھے آئے تھے نا جب بعد میں فتح ہو گیا مکہ اور پھر اس کے بعد امن میں آ گئے ان پر لازم ہے کہ میری عبادت کریں شرک سے دور رہیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرے پھر آگے فرمایا یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ کافر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے یقیناً یہ برا ٹھکانہ ہے یہ کہاں بھاگیں گے بھاگ کے جائیں گے کہاں آخر اللہ ان کو قابو میں کر لیں گا سے رکو نمبر ایٹ ہے آئے نمبر ففٹی ایٹ سے لے کے سکسٹی ون تک جس میں حجاب کے مزید احکام آئیں گے اور آداب کچھ بتائے گئے ہیں اللہ کا ارشاد ہے آئے ایمان والوں تین وقتوں میں تمہارے گھروں میں یا تمہارے کمروں میں لونڈی غلام اور چھوٹے بچے بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں اب یہ ہوتا ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں بچے یا پھر لونڈے غلام یا نوکر چاکر ہوتے ہیں تو ان کو وہ کہا گیا کہ یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ بغیر اجازت کے ان کے کمروں میں نہ آئیں وہ کون سے تین اوقات ہیں نماز فجر سے پہلے فجر نماز سے پہلے نازان ہونے سے پہلے ان کے کمرے میں نہ آئیں دوسرا وقت دوپہر کا وقت جب یہ کہلولہ کر رہے ہوں کہلولہ کا وقت سوتے ہیں نا تو وہ وقت اس وقت بھی اجازت لینے کے لیے کہا گیا ہے اور تیسرا جو وقت بتایا گیا ہے نماز عشاء کے بعد تو یہ تین اوقات ایسے ہیں جس میں چھوٹے بچوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے کہ بغیر اجازت کے بغیر نوک کیے اپنے مما پاپا کے یا کسی کے بھی جو ہسبینڈ وائف رہتے ہیں ان کے روم میں انٹر نہ کریں جب وہ اجازت دے تب انٹر کریں جب چھوٹے بچے بالغ ہو جائیں تو بڑوں کی طرح پھر اجازت لے گھروں میں آ جائیں جیسے بڑے اجازت لیتے ہو بغیر اجازت کے نہیں آتے اسی طرح بالغ ہونے کے بعد یہی چھوٹے بچے اس طرح سے اجازت لیں گے جیسے بڑے لیتے ہیں یعنی خود کے بچے بھی بغیر اجازت کے پیرنٹس کے روم میں نہ جائے یہ تین اوقات بتائے ہوئے اور دوسرے اوقات میں ان پر کوئی پکڑ نہیں آگے فرمایا گیا بڑی بوڑھی بڑھیا جو عورت ہوتی ہے بڑی بڑھیا زینت کے اظہار کے بغیر اگر اپنی چادریں یا دوپٹے اتار رکھے تو کوئی حرج نہیں اب بوڑھی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو نہ سنبھال نہیں سکتی کبھی بیماریوں میں ہوتی ہے کبھی کسی حالت میں ہوتی ہیں تو یہ اب چادریں اور دوپٹے کیسے سنبھالے گی تو ان کو کہا گیا بغیر زینت کا اظہار کیے اپنی چادریں نکال سکتی ہیں دوپٹے نکال سکتے ہیں اس میں حرج نہیں لیکن پھر بھی اگر وہ اس سے بھی بچے تو بہت اچھا ہے نہیں یعنی پھر بھی وہ دوپٹے وغیرہ رکھے چادریں رکھے نہیں یعنی ابایا وغیرہ جیسے باہر جاتے ہو تو وہ ان کے لیے بیٹر رہے گا پھر آگے فرمایا اندھا لنگڑا مریض اب یہ تینوں کا کیوں پہلے آیا ہے مینشن پہلے یہ میں بتا دوں پھر آگے کے بھی لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں جو کہ خود کما نہیں سکتے اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ دوسروں کے گھر سے کھانے کی بات آ رہی ہے کہ یہ لوگ بھی دوسروں کے گھر سے کھانا کھا سکتے اس میں وہ آر محسوس نہ کرے کیونکہ کچھ لوگ آر محسوس کرتے تھے کہ ہم کیسے دوسروں کے گھر جا کے کھائیں تو اندھا لنگڑا اور مریض اور اپنے کوئی عزیز کے گھر اپنے والدین کے گھر بھائیوں کے گھر بہنوں کے گھر چچاؤں کے گھر پھپھیوں کے گھر ماؤں کے گھر خالاؤں کے گھر یا دوستوں کے گھر سے کھانا کھا لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ پہلے کے لوگ ایسے ہوتے تھے وہ آڑ سمجھتے تھے تو یہ آڑ نہیں سمجھو کسی کے بھی گھر سے آپ کھا سکتے ہیں جو بتائے گئے کھانا علیحدہ علیحدہ کھاؤ خواہ اکٹھے مل کر کھاؤ دونوں طرح جائز ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں آج بھی کہ اگر سپریٹ کوئی کھا رہا ہے الگ الگ بیٹھ کے کھا رہا ہے تو وہ آڑ سمجھتے کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھانا آڑ سمجھتے تو کہا گیا کسی بھی طرح کھاؤ کوئی بات نہیں کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ مریض انسان ہوتا ہے تو اس کو آڈ لگتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم لوگ سب ایک ساتھ کھاؤ میں الگ سے سپریٹ بیٹھ کے کھاتا تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے کہا گیا یا جائز ہے ایسے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اس کے اندر پھر گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو انٹر کرتے وقت سلام کیا کرو اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور دعا ہے کہ دعا ہے ایک سلام سلام کر کے انٹر کرنا ہے پہلی بات تو بسم اللہ بول کے انٹر کرنا اور ساتھ ساتھ سلام کرنا ہے پھر لاسٹ رکو آتا ہے سورہ نور کا رکو نمبر نائن ہے آئے نمبر سکسٹی ٹو سے لے کے سکسٹی فور تک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے بارے میں آتا ہے یاد رکھو ایمان والے وہی ہیں جو کسی اجتماعی معاملے کے لیے جمع ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر ادھر ادھر نہیں جاتے جیسے ایک مجلس چل رہی ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں تو اگر جانا ہے تو وہ اجازت لیں گے پھر نکلیں گے یہ ہوتے ایمان والے چپکے سے نکل نہیں جاتے اپنی مرضی سے نہیں نکلتے بلکہ اجازت لیتے ہیں یہ ہمیں بھی ہے ٹکٹس ہونے چاہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایمان والے کسی کام کے لیے اجازت حاصل کرے تو انہیں اجازت دے دیجیے کہ کسی کام کے لیے انہیں جانا ہے آپ مجلس میں بیٹھے ہیں لیکن کچھ کام نکل آیا اور انہوں نے اجازت لے لی کہ اجازت مانگی تو آپ سے وسلم کو کہا گیا دے دو کیونکہ کچھ ایسے ایشو ہوتے ہیں گھر میں یا باہر کے ان کو اجازت دے دو آگے فرمایا ایمان والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو عام بلاوا نہ سمجھو کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو اس طرح آواز نہیں دو اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلا رہے تم کو تو فوراً آیا کرو ایسے نہیں سمجھو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو الگ الگ تفسیر اس کی آتی ہے چپکے سے کھسکنے والے سے اللہ واقف ہے اب مجلس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ یہ دیکھتے تھے آپ سے صرف دیکھ نہیں رہے صحابہ دیکھ نہیں رہے تو چپکے سے نکل جاتے تھے ہاں؟ مجلسوں میں سے غائب ہو جاتے تھے اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اللہ ان سے واقف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرے کہ کہیں وہ کسی آزمائش کا شکار نہ ہو جائیں یا ان پر عذاب علیم نہ آ جائیں اللہ تعالیٰ تمہارے ہر حال سے پوری طرح واقف ہے اس کے پاس پہنچو گے تو سب کچھ وہ بتا دے گا کہ تم کیا کیا کر رہے تھے اب یہ پڑھتے ہو کہ ایسا نظر آ رہا تھا جیسے کلاس روم چل رہی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بغیر اجازت کے نکل جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے چپکے سے نکل جاتے ہیں چلے کھس جاتے ہیں تھوڑے سے دیکھے نا ہمارا چہرہ دیکھ لیے نا کلاس میں ہم آئے تھے حاضر تھے اٹینڈنس لگائے بھاگ گئے تو یہ بھی ایٹیکٹس یاد رکھے یہ مجلس کے احترام کے خلاف ہے اوکے سورہ الفرقان یہ سورہ نمبر ٹوینٹی فائی آتی ہے اس میں چھ رکو ہے سکس رکو اور آیات سیونٹی سیون آتے ہیں فرقان کا کیا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ قرآن کا ویسے بھی صفاتی نام ہے اور پہلی ہی آیت میں الفرقان کا ورڈ آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس سورہ کا نام الفرقان ہے تو اس کے اندر کیا چیزیں آپ کو ملے گی خاص طر سے اس میں جو موضوع ہیں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو توحید الہی پہ شک ہے قرآن حکیم پہ شک ہے یا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر کوئی شک ہے تو ان کے شکوک کو دور کیا گیا ہے اس کا ازالہ کیا گیا ہے چلے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیا نمبر ون سے لے کے نائن تک جس میں توحید کے بارے میں ہے پھر قرآن حکیم کے بارے میں اور ساتھ ساتھ رسالت کے بارے میں ساری دنیا کو خبردار کرنے کے لیے اپنے مقدس بندے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان فرقان کا کیا مطلب ہے قرآن فرقان اتھارنے والا رب بہت ہی بابرکت ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے جس نے یہ قرآن بھیجا ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ کوئی اس کی بادشاہی میں شریک ہے ہر شے کو ایک انداز سے اس نے پیدا کیا ان مشرقوں کے معبود ہرگز وہ پیدا نہیں کر سکتے اس کے اہل نہیں ہے کہ وہ بنا سکیں وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اپنے لیے کوئی نفع یا کوئی نقصان کا مالک بھی نہیں ہے وہ لوگ اور نہ موت اور حیات کے اور نہ ہی مر کر دوبارہ جینا ان کے اختیار میں ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر آگے فرمایا کافر کبھی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے قرآن خود بنا لیا ہے نوزب اللہ آپ پہ تنقید کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تم خود بنا کے لائے خود گھڑ کے لایا ہوا ہے تو کبھی کہتے ہیں یہ پہلو کے افسانے ہیں الگ الگ دیکھیں ایک بات نہیں کرتا جو جھوٹا انسان ہوتا ہے نا وہ کئی باتیں بنا کے بتاتا ہے تو یہ جھوٹے انسان ہیں جو اس طرح کے جو باتیں بناتے کبھی ایک بات کر رہے کبھی دوسری بات کر رہے تو کبھی کہتے کہ یہ افسانے پہلے لوگوں کی اسٹوری ہے ہمیں بھی پتہ ہے تو ہرگز نہیں یہ افسانے نہیں ہیں اسے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی شے جاننے والے نے اتارا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے یعنی کام کاج بھی کر رہا ہے یا ایسا رسول کیسے ہو سکتا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہے یعنی کوئی پہرے دار بھی نہیں ہے باڈی گارڈ بھی ہونا چاہیے تو وہ بھی نہیں ہے نہ اس کے پاس کوئی خزانہ نظر آ رہا ہے نہ اس کے پاس کوئی باغ ہے کہتے ہیں اے مسلمانوں تم تو ایک جادو زدہ شخص کے پیچھے چل رہے ہو یہ جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کو کہتے کہ تم کس کے پیچھے پڑ رہے یہ جو رسول ہے وہ ایک جادو زدہ ہے نوز بلا اس طرح سے ان کے اوپر آپ وسلم کے اوپر تنقید کرتے تھے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم بہک گئے ہیں یہ کبھی سیدھے راہ نہیں پائیں گے پھر رکو نمبر ٹو ہے اور اس جز کا اس پارے کا کہ لاسٹ رکو آئے گا ایٹی نمبر جز کا رکو نمبر ٹو آیا نمبر ٹین سے لے کے ٹوینٹی تک جس میں آخرت کی نعمتوں کے بارے میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بارے میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بہت بابرکت والا ہے اگر وہ چاہے تو ان سے بہتر باغ اور محل آپ کو دے سکتا ہے آپ ان کافروں کے باتوں سے ناراض نہ ہوں ان ظالموں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کوئی یقین نہیں اس لیے یہ ایسی بیہودہ بات کرتے ہیں ان کو دو زخم میں جکڑ کر پھینکا جائے گا ان کو سزا ہونے والی ہے تو یہ چیخیں گے چیخ نکلیں گے ان کی وہاں وہ موت کو پکاریں گے لیکن کہا جائے گا ایک موت نہیں اور موتیں مانگو پھر آگے فرمایا اہل ایمان کو جنت ملے گی ہمیشہ کی یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے ہوگی متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نیک بندوں سے جن کی مشرق پوجا کرتے ہیں پوچھے گائے نے نیک بندے جیسے عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ سے کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود وہ گمراہ ہو گئے وہ کہیں گے اللہ تیری پناہ ہماری کیا مجال یہ لوگ دنیا کی غفلتوں میں پڑے ہوئے تھے اور تجھے بھول گئے تو آگے فرمایا ظالموں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہ کرو کہ یہ کھانا کھاتے ہیں جتنے بھی پیغمبر گزرے ان سے پہلے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے یعنی اپنے کام کاج بھی کرتے تھے ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہوا ہے کیوں کیونکہ تم ثابت قدم رہو تو وہ دیکھنا ہے کہ تم میں ثابت قدمی ہے یا نہیں ہے اس لیے تم کو ایک دوسرے پہ فوقیت دی ہوئی ہے یہاں پر ہمارا ایٹین جوس کمپلیٹ ہو گیا الحمد للہ